ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں عالم نیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامد برکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ نیز امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں کے طریقوں سے بچنے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیت و ہی کا عطا فرمایا فرض علوم کورس کے گیارہ عروف کی نسبت سے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے گیارہ نیتیں مدنی چینل کے ناظرین نیز وی سی ڈی میں ملازہ کرنے والے حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں بلا وجہ کپڑے یا بدن داڑھی یا سر کے بال سہلانے دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی بننے کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان کی تعدیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو مروض خاتے رکھتے ہوئے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے بابزو پردے میں پردہ کیے ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا ضرورت سمٹ سڑک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اس اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو سو ڈبل بارہ طلب العلم فریدت مسلم یعنی علم دین کا حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے میں وارد حکم کی تکمیل کے لیے فرض علوم حاصل کروں گا نیت کا موقع وہ تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من ہی یعنی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ ان شاء اللہ کہوں گا نیس سلو الحبیب اس اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز میں جواب دوں گا خاص خاص باتیں لکھ کر اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سامان کروں گا پارہ اٹھائیس صورت التحریم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چھیاسٹھویں صورت ہے آیت نمبر چھ یا ایوہ الذین قو انفسکم و اہلیکم ناروں و قان ناسو اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پارہ چودہ صورت النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سولہویں صورت ہے آیت نمبر تیرالیس فورٹی تھری فس ارو اہل ذکری کن تم ترجمہ کن سلیمان تو لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا مزید اپنے لیے نیتیں بڑھاتا ہوں ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم قرآن کی تعمیل کروں گا بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیا تو میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا کلیمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قابل مدنی انعامات علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حت تل امکان نگاہیں نیچی رکھوں گا آج کے بیان اور اب تک کی ہونے والی نیکیوں کا اصال ثواب برائے جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام و مرسلین خلفۂ راشدین امہات المؤمنین جملہ صحابہ و تعبین اسیران کربلا شہدان کربلا آئمہ مشتحدین علماء کامدین مشائق عامدین تمام بزرگان دین تمام مؤمنات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 وجہ سے پڑھا جا رہا ہے پھر اس مضمون کا استعمال کہاں پر ہے اس کی اصطلاحات کیا ہیں اس کی ٹرمز کون کون سی اس میں یوز ہوں گی تو ان اصطلاحات کی وضاحت کی جاتی ہے اس کے بعد جا کر مزید ایک درجہ یہ آتا ہے کہ علم سے متعلق بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ اس علم کا حصہ نہیں ہوتی مگر اس علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد پھر علم کے استعمال کی طرف اصل فائدے اور مقصد کی طرف آیا جاتا ہے اسی طرح علم توقید بھی ہے ہم اس کی اصطلاحات کا بیان نہیں کر پائیں گے چیدہ چیدہ ضروری اصطلاحات جو نماز کے فرض نماز کے اوقات اور مکرو نماز کے اوقات کے لیے ضروری ہیں ان کا بیان ہوگا علم توقید اور علم ایسٹرونومی کی تعریف بھی سمجھ لیجیے توقید وہ علم ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب صبح و عشاء نصف النہار مثل اول ثانی وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات معلوم کیے جاتے ہیں یہ تو ہو گئی تعریف آسان خلاصہ یہ ہے کہ توقید کی مدد سے آپ نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں جب آپ نے نماز کے اوقات کو معلوم کرنے ہیں تو نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے سورج کی بہت اہمیت ہے علم حیت کی تعریف میں یہ ہے کہ چاند سورج ستارے سیاروں وغیرہ کے طلوع و غروب و کیف و ود و سمت و مقام سے متعلق اس میں بحث کی جاتی ہے کیا مانا ہوا علم حیت یہ سورج کے چلنے چلانے سورج کے معاملات کی وضاحت کرتی ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض چیزیں ایک علم میں شامل نہیں ہوتی مگر ان کا سیکھنا اس علم کے لیے ضروری ہوتا ہے توقید میں نماز کا بیان ہے نماز کے اوقات کا بیان ہے لیکن نماز کے اوقات میں سورج کا بیان ہے اور سورج کا بیان ہمیں علم حیت سے ملتا ہے تو اس موضوع میں آج کئی باتیں علم حیت سے اور کئی باتیں علم توقید سے ہوں گی یعنی ہم نماز کے اوقات کا بیان بھی سنیں گے اور سورج کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پل دیے جائیں گے علم حیت و توقید کی اہمیت و ضرورت ملک العلماء حضرت مفتی محمد ظفر الدین بہاری قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ان علوم پر اپنی بے مثال کتاب الجواہر الوقید المعروف توضیح التوقید کے ابتدائی صفحات میں کچھ یوں تحریر فرمایا حیت و توقید کی دونوں علم جس درجہ کارآمد اور مسلمانوں خصوصاً علماء کے لیے جس قدر ضروری ہیں افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس سے بہت زیادہ استغنا سے کام لیا ہے یہی وہ مبارک علم ہے جس کے جاننے سے خدا بند عالم کی معرفت بر وجہ کمال پیدا ہوتی ہے امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں الحی اتب تشریح فہو فی معرفت اللہ جو شخص حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ کی معرفت میں نامرد ہے یہی وہ علم ہے جس کے جاننے والے کی خود رب العزت جل جلالہ نے تعریف کی قرآن مجید میں انہیں ال الباب فرمایا عمران جو کہ قرآن مجید فرقان امید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے تیسری صورت ہے نمبر ایک سو نبے اکانوے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت روزے کی درستی اس پر موقف یہ وہ علم ہے کہ مسائل نکاح طلاق میں اس کی ضرورت احکام فرائض میں اس کی حاجت حج کے راستے میں اس کی موتاجی کیا بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کے نظم اوقات ساٹھ سے ہوتا ہے کسی شخص کو اوقات نماز کی تمیز سے ابتدا و انتہا اوقات سوم و سلاد کی مارفت بغیر اس علم کے ممکن ہے کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اگر چھ مسلمان مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک حد تک اس کی ضرورت سے لوگوں کو سبک دوشی ہو جاتی ہے مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے ورنہ صحیح سمت قبلہ نہ ہوں گی جیسا کہ بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں مسجدوں کو جانچنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے اس علم کا کیا فائدہ ہے یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں آج کا درجہ کیوں لگا ہے آج کے درجے میں کیا کیا باتیں ہیں نماز کا جاننا نماز کے اوقات کا جاننا ان اوقات کے جاننے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ضروری ہیں یہ اوقات بھی درست کرنے والا علم ہے بلکہ روزوں کے معاملہ درست کرنے والا علم ہے یہاں تک کہ نکاح اور طلاق کے معاملہ درست کرنے والا علم ہے مسجد صحیح رخ پر بنانے والا علم ہے اور یہ مسجد کا صحیح رخ پر ہونا ضروری روزہ صحیح ہونا ضروری نماز کا صحیح وقت پر پڑھنا ضروری تو جو جو چیز جد حد تک ضروری اس حد تک اس علم کا حصول ضروری ہے مزید فرماتے ہیں کیا کوئی شخص بغیر اس علم کے صحیح سحر زوبۂ کبرا غروب آفتاب جن تینوں وقتوں کی روزے میں حاجت ہوتی ہے بتا سکتا ہے کیا کوئی شخص بغیر حیت جانے ہوئے صبح صادق طلوع شمس نصف نہار ایک مثل دو مثل غروب شمس غروب شفق جن کی ضرورت نمازوں میں ہوتی ہے بتا سکتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں تو ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے زواجر میں اسے فرض کفایا فرمایا مزید میرا آقا حضرت فرماتے میں نے تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کے ساتھ ساتھ سالہ سال کے ذاتی مشاہدات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے تحقیقی قواعد و جداول وغیرہ تیار کیے ہیں یہ تو ہو گئی ایک ابتدائی بات علم کیوں پڑھ رہے ہیں علم کی کیا اہمیت ہے کیا غرض ہے کس وجہ سے حاصل کیا جا رہا ہے اور اب ہم آپ کے آگے نماز کے اوقات بیان کریں گے اور آج آپ کو نماز کے اوقات اس انداز سے بیان کیے جائیں گے کہ آپ خود سمجھ سکیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں اور صلاحیت ہوگی تو آپ بعض نماز کے اوقات کچھ حد تک نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے نماز کے وقتوں کا بیان قرآن مجید فرقان حمید پارا پانچ سورت النساء جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے آیت نمبر ایک سو تین ان کتابا کتاب بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے فرض ہے وقت باندھا ہوا پارا اکیس سورہ روم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے تیسویں سورت ہے آیت نمبر اٹھارہ اور سترہ فسبحان اللہ ہی نہ تم نہ وہی تس سونا وحین تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اس کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو شام کرو مغرب عشاء صبح ہو نماز فجر کچھ دن رہے نماز عصر اور جب دوپہر ہو تو نماز ظہر پانچ نمازوں کا بیان ہوا آئیے نماز کے وقت کی طرف چلتے ہیں نماز کے اوقات پانچ نمازیں جن میں فرض اور ایک واجب وطر ہے تو چھ اوقات یہ بنے لیکن عشاء اور وطر کا ایک ہی وقت ہے اس اعتبار سے پانچ اوقات ہی بنتے اور تین اوقات مکرو ہیں ان کا بیان آگے آئے گا وقت فجر بہار شریعت جلد اول حصہ تین صفا نمبر چار سو سینتالیس دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ البدینہ کی مطبوعہ یہ بہار شریعت ہے نماز کے وقتوں کا بیان مسئلہ وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے اب میں اگلی بات جو بیان کر رہا ہوں اس سے سن لیجئے صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے اور اس سے قبل بیج آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوبن شمالن دونوں پہلو پر پھیل جاتی ہے یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں اس سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا سید اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت فرماتے ہیں فقیر کا سال ہر سال کا ذاتی تجربہ مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ صبح صادق کے وقت مرکز شمس کو زیر افق این اٹھارہ درجات پر پایا یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے یہ زمین نہیں ہے یہ گول دائرہ اس وقت ہمیں ڈگری بیان کر رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈگریز اس کے اندر انڈیکیٹ کی گئی ہیں اور یہ تین سو ساٹھ ڈگریز پر ایک مکمل دائرہ یہ ابتدائی بات ہے مزید اب آپ دوسری طرف آئیے یہ ڈائگرام ہے یہ ہے زمین یہ زمین جہاں بھی دنیا میں آپ کھڑے ہوئے مدی چینل کے ناظرین جس جگہ دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ کو سمجھا جائے یہ آپ کا قدم ہے قدم کی جگہ آپ کا قدم اس زمین پر ہے تو سر کس طرف ہوگا آسمان کی طرف جو سر آسمان کی طرف جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سمت الراس راس ڈائریکشن کو کہتے ہیں راس سر کو کہتے ہیں ہیڈ کو کہتے ہیں اب جہاں آپ قدم لے کر کھڑے ہیں بالکل زمین کے دوسرے سرے پر یہ جگہ کیا کہلائے گی سمت القدم یہ سمت القدم کا مطلب کیا ہوگا سمت کا معنی کیا ہے ڈائریکشن جگہ سمت رخ اور قدم پیر کی جگہ کو کہتے ہیں سمت الراس سمت القدم اب یہ دیکھیے کون سا اینگل بن رہا ہے یہ نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے یہ اتنا اینگل کون سا اینگل بن رہا ہے یہ بھی نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے ایک مشرق کی جانب نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے اور ایک مغرب کی جانب نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے اب یہ افق یہ آپ کی آنکھ ہے یہ آنکھ بالکل ایک سائڈ پر یعنی آپ یوں سمجھے کہ رائٹ سائڈ پر میں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں اور زمین کا اینڈ آ جائے یہ آپ کا افق بنے گا اسی سائڈ پر اگر میں دیکھتے دیکھتے دیکھتے زمین کا اینڈ کروں یہ بھی افق ہوگا مشرق کی طرف جو افق ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا اینگل بنے گا اس کو کہتے ہیں افق شرقی اور نائنٹی ڈگری کا اینگل جب اس سائڈ پر آئے گا اس کو کیا کہا جائے گا افق غربی یہ غربی اور شرقی کیا ہوتا ہے مشرق اور مغرب آپ ایسٹ ویسٹ تو سنتے ہوں گے تو یہ افق اسی اعتبار سے شرقی اور غربی ہے یہ ایک بالکل ابتدائی بات ہے اس پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اب اگلی طرف آئیے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یہ سورج ہے یہ زمین ہے یہ افو کے شرکی ہے یہ سمت راس ہے یعنی آپ یہاں کھڑے ہوئے سورج گھوم رہا ہے اب سورج جب ایک دائرہ گھومے گا تو بتائیے کتنی ڈگری گھومے گا پورا تھری سکسٹی آپ بتائیے جب آپ کے ہاں فجر ہوتی ہے سورج آ جاتا ہے آج کی فجر سے لے کر کل فجر تک سورج نے کتنے درجے گھوم لیے تین سو ساٹھ اب یہ تین سو ساٹھ درجے گھوم رہا ہے تو لازمی بات ہے جو آپ کا افق ہے افق شرکی ہے یعنی آپ کا یہ جو افق ہے یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے سورج نکلنے کی جگہ ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس ڈائگرام میں جب آپ کی آنکھ کی سیدھ میں جو زمین آ رہی ہے وہ زمین سے جیسے ٹچ کر کے اوپر آ جائے گا فوراً سورج نکل آتا ہے اب سورج جب اپنی زیرو ڈگری پر آپ کے طلوع سے پہنچنے میں تینتیس ڈگری باقی رہ جاتا ہے کتنی ڈگری باقی رہ جاتا ہے تھرٹی تھری تھرٹی تھری جب ڈگری باقی رہتی ہے تو ایک روشنی ہوگی جو روشنی اسٹریٹ جائے گی سیدھی روشنی کیسی پیدا ہوگی سیدھی روشنی جائے گی یہ روشنی فجر نہیں ہے یہ روشنی صرف سیدھ میں جائے گی پھیلے گی نہیں زمین پر اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا اور یہ روشنی کہلاتی ہے صبح کاذب جھوٹی صبح یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح کاذب ہے اس کے این نیچے ایک روشنی نمودار ہوگی ظاہر ہوگی یہ آہستہ آہستہ شمالن جنوبن یعنی دائیں بائیں اور اوپر کی جانب پھیلے گی اب یہ ایسی پھیلے گی کہ صبح کاذب کو جو یہ سیدھی روشنی ہے اس کو گھیر لے گی اسے صبح صادق کہتے ہیں اور سرکار عالدت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ جب یہ اٹھارہ ڈگری نیچے آ جاتا ہے اٹھارہ ڈگری اپنے زیرو ڈگری میں باقی رہ جاتے ہیں اس وقت فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جہاں سورج کا طلوع و غروب معمول کے مطابق ہوتا ہے وہاں یہ صورت پائی جاتی ہے اور آنکھ کے مشاہدے کے لیے آپ کے پاس دو روشنیاں جب سیدھی روشنی ہوگی تو صبح کاذب ہے ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اور جب پھیل جائے گی تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اور یہاں پر روشنی پھیلتے پھیلتے پھیلتے سورج نکل آئے گا فجر کا وقت ختم ہوگا ایک دائرے میں کتنے ڈگری ہیں تین سو ساٹھ آپ کے قدم کی جگہ یہ ہے اب آپ چاہتے ہیں یہاں پر فجر کا وقت کب ہوگا جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ آپ نے ڈائگرام میں سمجھ لیا اب اورل سمجھیے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اب فجر کا وقت کیا ہوگا میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت تحجد کا وقت ہے اب تحجد کے وقت جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان پر مجھے روشنی نظر آتی ہے روشنی ایسی ہے جو سیدھی ہے پھیلی ہوئی نہیں ہے تو اس روشنی کو کیا کہا جاتا ہے صبح کاذب یہ فجر کا وقت نہیں ہے جب یہ روشنی پھیل جائے گی اب صبح کاتب کے نیچے سے صبح صادق نمودار ہوگی جب یہ روشنی پھیل جائے گی تو اب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اس کا بیان بعد میں آئے گا ابھی زہر کا وقت ہے بار شریعت جل اول حصہ تین صفحہ چار سو انچاس نماز کے وقتوں کا بیان وقت و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے زہر کا وقت نکالنا یوں سمجھیے اوقات کار میں سب سے آسان ہے سورج کا طلوع سورج کا غروب معلوم ہوگا اور بیچ کا جو وقت ہے جیسے وہ وقت آیا اور سورج نے اس زوال سے بالکل حرکت کی ایک درجہ ہی آگے دقیقہ ہی آگے ہوا فوراً زہر کا وقت شروع ہو جائے گا آپ سمجھیے آج طلوع چھ بجے ہوا ہے گروپ کتنے بجے ہوا سات بجے اس کو ہم فارمولے سے بالکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ بتائیے آج کا دن کتنے گھنٹے کا تھا چھ بجے طلوع ہوئی تھی اور غروب سات بجے کتنے گھنٹے کا دن ہے تیرہ گھنٹے کا دن ہے یہ بتائیے تیرہ گھنٹے کا آدھا کتنا وقت بنے گا ساڑھے چھ گھنٹے مزید ساڑھے چھ گھنٹے چھ کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو کیا بجے گا گھڑی پہ ساڑھے بارہ اب آپ کی گھڑی ہے بارہ گھنٹے والی تو فارمولا یہ لگے گا سات بجے کی تو اب اس کے اندر فارمولا یہ ہوگا ٹویلو پلس اگر آپ کی گھڑی چوبیس گھنٹے کی ہے تو فارمولا یہ لگے گا طلوع پلس غروب غروب پلس طلوع ڈیوائڈ بائی ٹو فارمولی کے اندر six plus nineteen divide by two six plus nineteen کتنے بنے ڈیوائڈ بائی ٹو کیا بنا ساڑھے بارہ آج کے زہر کا وقت یہ ہے کہ جب ساڑھے بارہ سے جیسے سورج گرا آپ کا زہر کا وقت شروع ہو گیا اس فارمولہ پر آپ پوری دنیا کا زہر کا وقت نکال سکتے ہیں لیکن یہ سارے اوقات تحقیقی نہیں ہوں گے اس پہ کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے طلوع اور غرو اور بیچ کا جو وقت آپ کا بنا وہ کیا بنا طلوع اور غروب کا بیس کا وقت آپ کا زہر ہے آپ کے کتنے اوقات ہو گئے فجر کا وقت ہم نے شروع ہونے کا پڑا ہے ختم ہونے کا نہیں پڑا زہر کا وقت شروع ہونے کا پڑا ہے ختم ہونے کا بھی آ جائے گا اور اثر کا وقت شروع ہونے کا بیان بھی اسی میں آ جائے گا یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے یہ بالکل اسٹیٹ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے یہ کیا ہے سورج ہے لکڑی کے این اوپر سورج جیسے کہ زہر کا وقت آیا اب جب زہر کا وقت آئے گا یہ لکڑی کا پیس جو آپ نے زمین پر گاڑا ہوا یہ کتنے انچ کا ہے دس انچ کا کتنے انچ کا ہے اب جب سورج بالکل ٹاپ پر ہوگا تو یہ سایہ بڑا بنے گا یا چھوٹا سایہ بڑا بنے گا چھوٹا چھوٹا سا سایہ بنے گا یہ ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر یہ ایک انچ بنا سایہ اصلی جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو سایہ بنتا ہے وہ سایہ ہر چیز کا سایہ اصلی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سایہ اے اصلی یہ ہمارا دس انچ کی لکڑی ہے کتنے انچ کی لکڑی ہے مثال کے طور پر اس کا سایہ اصلی کتنا ہے ایک انچ آپ نے نوٹ کر لیا ایک انچ اسٹک کتنی تھی آپ کی دس انچ کی اب جب یہ سایہ سورج گر گیا سایہ بڑھ کر گیارہ انچ تک پہنچا تو یہ سایہ اصلی جمع دس انچ جو اس کا پورا سایہ ہے تو یہ کیا بنے گا ایک یہ مسل ابل بن جائے گا ایک مسل پلس سایہ اصلی دس انچ کی اسٹک تھی سایہ اصلی کتنا تھا ایک انچ اور اس کے بعد جب یہ سایہ دراز ہوا اور گیارہ انچ تک پہنچا دس انچ خود اس کا سائز ہے ایک انچ سایہ اصلی کا سائز ہے ٹوٹل کتنا بن گیا اب ہم کہیں گے یہ مسل اول آ گیا کیا کہیں گے مسل اول کا فارمولا لکھ لیں ایک مسل پلس سایہ اصلی اب وقت اور گزر گیا یہاں تک کہ سایہ دس انچ کی جو آپ کی اسٹک تھی جو آپ کی لکڑی تھی وہ دس انچ کی لکڑی کا سایہ سایہ اصلی ایک انچ اور دو گنا اکیس انچ تک سایہ پہنچا یہاں وقت اثر شروع ہو گیا مدینہ یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ سر پر جب سورج ہوگا تو سایہ اصلی بنے گا تو جب سر پر سورج ہوگا تو سایہ کیسے بنے گا سر پر سورج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر مقام پر سر پر سورج نہیں ہوتا سر پر سورج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل این سر پر سورج ہو تو اب چھوٹا سا سایہ بھی نہیں بننا چاہیے بالکل صحیح بات بیان کی پوری دنیا کے اندر ہر وقت ہر خطے پر جب سورج سینٹر پر آتا ہے وہ مکمل طور پر آپ کے سر پر نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے گرمی میں سورج کی شدت زیادہ ہوتی ہے یا سردی میں کیوں سورج کی بھی ایک چال ہے سورج جو گھومنے والا یہ سورج ہے یہ دنیا کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور اس کے گھومنے کی بھی ایک چال ہے یعنی سورج بالکل آپ کے ساتھ ہر وقت ایک چال کے ساتھ نہیں گھومتا بلکہ کبھی آپ سے تھوڑا سا دور ہو جائے گا کبھی آپ کے قریب آئے گا قریب آنے کے بعد پھر اس سمت پہ آپ سے دور ہو جائے گا تو جب سر کے اوپر ہوتا ہے تو ہر وقت نیٹ سر کے اوپر نہیں ہوتا اس لیے سایہ بنے گا تو سایہ اصلی اس لیے بنتا ہے کہ سر کے اوپر سے جو سورج گزرتا ہے ہر وقت بالکل نیٹ سر کے اوپر سے نہیں گزرتا تو سایہ اصلی یہ ہے یہ سایہ اصلی بنے گا اب یہ سایہ اصلی پلس اس کی پوری باڈی اور plus double body double body plus سایہ اصلی کون سا وقت آ گیا یعنی آپ میدان میں چلے جائیں ایک کیل گاڑ لیجئے کیل گاڑنے کے بعد جب سر بالکل سورج اوپر پہنچا نوٹ کیا نوٹ کرنے کے بعد اب اس لکڑی کا سائز بھی پتا ہے جب اس لکڑی دس انچ کی مثال کے طور پر لکڑی ہے سایہ اصلی ایک انچ آیا اکیس انچ سایہ ہو جائے گا کون سا وقت شروع ہو جائے گا اثر کا وقت اثر کا وقت شروع ہوگا تو کون سا وقت ختم ہو جائے گا زہر کا زہر اور اثر کا یہی وقت ہے یہ وقت یہ ایک لمحے پہلے زہر اور اگلا لمحہ اثر ہے اس انداز سے زہر کا وقت ختم ہو کر اثر کا شروع ہو جائے گا کتنے وقت ہو گئے مغرب کا وقت سب سے آسان بتائیے مغرب کا وقت کب ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے سورج جب آپ کے افق غربی سے ڈوبا مغرب ہو گئی جب آپ کی آنکھ سے یہ ڈلی نیچے ہو گئی کون سا وقت آ جائے گا مغرب کا وقت آ جائے گا مغرب کا وقت اٹھارہ درجے پر جا کر ختم ہو چکا ہے مغرب کا وقت اٹھارہ درجے پہ جا کر ختم ہو گیا نیچے کی روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا ڈوبنے کے بعد عشاء کا وقت آئے گا اب کیسے پتا چلے گا کہ عشاء کا وقت آ رہا ہے سورج اپنی زیرو ڈگری پر پہنچنے میں جب اٹھارہ ڈگری رہ گیا تھا تو آپ نے کیا کہا کون سا وقت آیا فجر کا یہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے اب جب سورج غروب ہو گیا غروب ہونے کے بعد اٹھارہ درجے نیچے گرا تو کون سا وقت آ جائے گا کون سا وقت آئے گا سورج کی کیفیت جہاں یہاں پر اٹھارہ ڈگری جب باقی تھا زمین کی آپ کی نگاہ سے اٹھارہ ڈگری دور تھا تو جو آسمان کی کیفیت تھی وہی آسمان اور زمین کی کیفیت اس وقت ہوگی جب یہ اٹھارہ ڈگری یہاں پر نیچے آ جائے گا کیا مطلب آپ کو ہم نے کیا کہا تھا صبح کاجب کے اندر صبح کاجب میں آپ کو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ روشنی سیدھی جاتی ہے تینتیس ڈگری پر اور جب اٹھارہ درجے تک سورج باقی رہ جاتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے اب یہاں الٹا ہوگا جب آپ کا سورج کی روشنی جو آسمان پر پھیلی ہوئی تھی وہ سمٹ جائے گی جب سمٹے گی تو ایسی روشنی پھر بھی باقی رہے گی یہ روشنی پھر بھی باقی رہے گی اس انداز کی اور تینتیس درجے تک یہ روشنی ہوگی اس روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہے عشاء ختم کا وقت طلوع فجر ہوگا یہ وقت عشاء کے اختتام کا ہے مغرب اور فجر کا وقت برابر ہوتا ہے مثلا پندرہ جون آج فجر کا وقت تھا چار بج کر بارہ منٹ اور دس سیکنڈ طلوع آفتاب پانچ بج کر اکتالیس منٹ گیارہ سیکنڈ کل دورانیہ ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ انسٹھ سیکنڈ آج مغرب کا وقت سات بج کر تیئیس منٹ گیارہ سیکنڈ عشا آٹھ باون سترہ آج کا فجر کا وقت ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ انسٹھ سیکنڈ تھے اور مغرب کا وقت ایک گھنٹہ انتیس منٹ چھ سیکنڈ ہے سات سیکنڈ کا فرق ہے فجر اور مغرب کا وقت برابر ہوتا ہے تقریباً جب پورے باب المدینہ کا کیلنڈر لیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ احتیاطی وقت بھی لیا جاتا ہے ایک اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو تین وقت پتا ہوں آپ چوتھا وقت معلوم خود کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی تین وقت آپ کو معلوم ہوں گے چوتھا وقت آپ نکال سکتے ہیں کیسے مثلا آپ کو مغرب نہیں پتا آپ کو عشاء کا وقت پتا ہے آپ نے طلوع فجر لکھا طلوع آفتاب نکالا اس میں آپ کو کل وقت فجر پتا چل گیا عشاء کا گھڑی کا وقت جو آپ کو معلوم ہے اس میں سے اس کل وقت کو مائنس کرے تو جو وقت حاصل ہوگا وہ مغرب کا وقت ہو جائے گا آپ مائنس کیجئے آٹھ بج کر باون منٹ سترہ سیکنڈ سے ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ fifty nine second fifty nine second آپ نے جو مائنس کرنا چاہا ہے اس میں سے مائنس کرنے کی کوشش کی ہے یہ ففٹی ون ہوا یہاں آپ کے گئے اور یہ اٹھارہ سیکنڈ بچے اچھا جی یہ ففٹی ون میں سے اٹھائیس مائنس کیا دو تیس تیس اور بیس بائیس اور یہ تیئیس اور آپ کا یہ آ گیا سات آپ نے کیا ٹائم لکھا تھا سات بج کر تیئیس منٹ آپ کا صحیح ٹائم جو ہے وہ سات بج کر تیئیس منٹ گیارہ سیکنڈ ہے اور آپ نے کیا نکال لیا سات بج کر تیئیس منٹ اٹھارہ سیکنڈ جو سات سیکنڈ کا فرق تھا وہ فرق کے ساتھ آپ تقریباً درست وقت مغرب کا نکالنے میں کامیاب ہو گئے اب آپ کون سا وقت مٹائیں گے چلیے جی میں نے عشاء کا وقت مٹایا اور اس کو صحیح کر دیا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے گیارہ اب عشاء کا وقت ہے تو اب آپ اس وقت میں اس وقت کو جمع کر لیں گے عشاء کا وقت نکل آئے گا آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ بارہ اور دو چار پانچ باون اور آٹھ کیا وقت ہے آپ کے پاس آٹھ باون سترہ وہ سات سیکنڈ کا فرق یہاں پر بھی ہے آٹھ باون دس آپ نکال چکے دنیا کا آپ کو یہ تین چار میں سے جو تین وقت معلوم ہوں گے آپ چوتھا وقت خود معلوم کر لیں گے مکرو اوقات کا بیان مکرو وقت کتنے تین ہیں سورج جب آپ کے افوق شرخی کو کراس کرے گا جیسے ہی کراس کیا طلوع ہو جائے گا اور وقت فجر ختم ہو جائے گا اب جیسے ہی اس نے یہ وقت کراس کیا مکرو وقت شروع ہو جائے گا اور بیس منٹ تک مکرو وقت باقی رہے گا پہلا مکرو وقت خود ہی ہو گیا آپ کا پہلا مکرو وقت کیا بنا جیسے ہی طلوع ہوگا طلوع آفتاب یعنی افق شرکی سے سورج نے کراس کیا تو بیس منٹ تک آپ کا کون سا وقت رہے گا پہلا مکرو وقت یہ ہو گیا دوسرا مکرو وقت افق غربی یہ آپ کی مغرب مغرب کا وقت ہے یہ مغرب کا وقت ہونے سے بیس منٹ پہلے تک کا یہ سارا وقت مکرو وقت کہلائے گا تیسرا مکرو وقت تیسرا مکرو وقت جو ہے وہ یہ آپ یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے زوائے کبرا سے زوال تک اب یہاں دو چیزیں نکالیں گے تو آپ کا وقت نکلے گا سب سے دلچسپ وقت یہی ہے اگر کیا مشکل بھی ہو یہ دیکھیے یہ کیا بنا ہوا ہے مڈ طلوع اور غروب کا سینٹر کا وقت زوال کا وقت ہے کون سا وقت ہے زوال کا وقت آپ زہر کے بعد میں پڑھ چکے آپ بتائیے آج کا دن کتنے گھنٹے کا تھا چھ بجے طلوع ہوئی تھی اور غروب سات بجے کتنے گھنٹے کا دن ہے تیرہ گھنٹے کا دن ہے یہ بتائیے تیرہ گھنٹے کا آدھا کتنا وقت بنے گا ساڑھے چھ گھنٹے مزید ساڑھے چھ گھنٹے چھ کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو کیا بجے گا گھڑی پہ ساڑھے بارہ مکرو اوقات کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو زوال کا وقت چاہیے تھا وقت زوال آپ کے پاس موجود ہے اب آپ کو یہی جو وقت زوال موجود ہے اس کو نصف نہار حقیقی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آدھا دن حقیقت آدھا دن یہی ہے لیکن شرعن ایک اور دن جو مطلب دن ہے ہم اس کو شرعن آدھا دن کہاں سے کہتے ہیں ہمارے دن کی ابتدا فجر شروع ہوتے ہی ہو گئی آپ اس نقشے کو دیکھیے اٹھارہ ڈگری باقی ہیں یہاں سے لے کر غروب آفتاب تک یہ کل حصہ جتنا بھی بنا یہ ہمارا دن ہے اور اس دن کا آدھا دن ہم نکالیں گے مائنس اٹھارہ سے لے کر یہاں کی نبے ڈگری تک یہ جو ہمارا پورا اینگل بنتا ہے ہمارا شرعی دن یہ بنے گا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا فارمولا بھی لکھ لیجئے صبح صادق آپ کے پاس موجود ہے یہ صبح صادق طلوع فجر کو صبح صادق کہتے ہیں پانچ دس اور آپ کے پاس غروب آفتاب موجود سیون پی ایم ان دونوں کے بیچ کا وقت کیا ہوگا بیچ کا وقت نکالنے کا فارمولا یہی ہے پانچ دس پلس سیون پلس ٹویلو چوبیس اشاریہ دس ڈیوائڈ بائی ٹو اور یہ بنے گا آپ کا بارہ بج کر پانچ منٹ اور اسی طرح یہ وقت جو آپ کا تھرڈ مکرو وقت ہے آپ کا تیسرا مکرو وقت نکل چکا ہے بارہ پانچ سے ساڑھے بارہ کا وقت مکرو وقت ہے اب آپ نقشے کو دیکھیے یہ زوال کا وقت تھا نقشے نے بتایا یہ نصف نہار شرعی کا وقت تھا دونوں وقت تیسری جگہ جمع ہوئے یہ نصف نہار شرعی اور یہ زوال کا وقت اور یہ اس کے بیچ کا وقت مکرو وقت ہے مکرو وقت کا علم ہونا واجب ہے اس سے ایک بات اور بھی پتا چلی ہماری ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ بارہ بجے کا وقت مکرو ہے آپ بتائیے بارہ بجے کا وقت کیا مکرو نکلا بارہ بجے کا وقت مکرو ہو ضروری نہیں سلو الحبیب کوئی اس ٹائم فجر کا وقت بیان کرے گا فجر کے وقت صبح صادق یعنی جب سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھارہ ڈگری کے اینگل پر ہو جب ایک انسان نائنٹی ڈگری میں کھڑا ہوا ہے سورج طلوع ہونے سے اٹھارہ ڈگری کے پر ہو یعنی ڈگری باقی ہو باقی ہو تو وہ صبح صادق کھلاتا ہے وہ وقت جو ہے فجر کا وقت کھلاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کیسے پتا چلے گا کہ فجر کا وقت ہو جب روشنی سورج کی آسمان میں پھیلی ہوئی معلوم ہو پھیل چکی ہو تو وہ جو ہے اس وقت جو ہے ہم فجر کا وقت متعین کریں گے لیکن آسمان پر تو ایسی روشنی بھی آتی ہے جو پھیلی بھی نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں وہ وقت صبح صادق کا نہیں ہوتا وہ تحجد کا وقت سے کا وقت یعنی کہ جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں اس سے اس وقت کا وقت تحجد کا وقت تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ تھوڑی دیر سوئے پھر تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہاں، یہ غلط بتا گیا میں نے اس پر یہ عرض کی تھی کہ صبح صادق سے پہلے بھی روشنی ہوتی ہے وہ کون سی روشنی ہے کب ہوتی ہے کیا حکم ہے کیا چیز ہے جب روشنی بالکل اسٹریٹ ہوگی پھیلی نہیں ہوگی آسمان پر اس کو اصطلاحی طور پر صبح کاذب کہا جاتا ماشاء اللہ یہ کتنے ڈگری جب سورج اپنے افق سے رہ جاتا ہے اس وقت سے یہ نمودار ہو جاتی ہے آ جاتی ہے تینتیس ڈگری باقی ہوگا تو یہ صبح صادق ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں کیا ڈگری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ کون بیان کرے گا یہ تو میرا خیال ایک ہزار ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے اس پر ڈگری پر پورے ہاتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے بھائی ایک دائرے میں کتنی ڈگری ہوتی ہے یہ تو شاید مطلب میٹرک کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے خیر آپ میٹرک کے بچے نہیں ہیں ہوں گے بھی اس میں خیر تینتیس ڈگری اٹھارہ ڈگری اسی ڈگری کو کہیں گے جو پرکار سے ہے لیکن آپ پرکار تو لائی نہیں سکتے سورج کا کے لیے پرکار لائیں گے تو بنانا کہاں سے پڑے گا خیر اس کی بھی ڈگری اور اپنی ڈگری پر چلتے ہیں فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے جب سورج افق سے اوپر آ جائے زہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے طلوع فجر اور جو غروب آفتاب ہے اس کا جو ہاف ہوگا وہ زہر کا وقت کیسے ہاف کریں گے کینچی سے آپ کریں گے یا تلوار سے کس طرح کریں گے سر ان دونوں ٹائمز کو جمع کر کے اس میں پلس ٹویلو کر کے ڈیوائڈیڈ بائی ٹو کر دیں گے اس کو طلوع جمع غروب ڈیوائڈ بائی ٹو جواب درست ہے اچھا یہ تو ہوا زہر زہر کا وقت ختم ہونے اور عصر کا وقت شروع ہونے کا فرق کون بیان کرے گا جب زہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا سبحان اللہ اور یہ کیسے ہوگا یہ کون بیان کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس طرح سمجھایا تھا کہ سکیل چاہے ہم دس انچ کی رکھ لیں یا بیس انچ کی رکھ لیں ماشاء اللہ فرض کیا بیس انچ کی اسکیل رکھ لی ہم نے اور اس کا سایہ بنتا ہے دو انچ جب سورج بالکل اس کے سر پہ ہوتا ہے اس سائے کو کیا کہیں گے جو اس وقت جب سر پر جو تھا سایہ اصلی سایہ اصلی بنا یعنی دس انچ بیس انچ پچاس انچ سو انچ کی کوئی فرق نہیں ہے اور ایک انچ بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک ابھی جب سورج کا سایہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جس طرح بیس انچ تھا تو جب اکیس انچ بیس انچ کی ہم نے اسکیل چھڑی گاڑی تو جب سایہ بیس انچ اور جمع ایک دو انچ اور بائیس انچ ہو گیا تو وہ اس کا ایک گنا سایہ ہو گیا جب اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے بیالیس انچ ہو جائے گا تو آسر کا وقت شروع ہو جائے گا کون کون کہتے ہیں انہوں نے صحیح بیان کیا کون کون کہتے ہیں انہوں نے غلط بیان کیا یہ بھی اور جو کچھ کہتے رہیے ان کو کیا کرے صحیح بیان کرنے والے کتنے انہوں نے صحیح بیان کیے ہاتھ کھڑا کریں مکمل ذرا کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں یہ سارے موجود ہیں صحیح جو باقی ہونے چلے اور کون کہتا ہے کہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے بہت سوچ کے بولیے گا میں آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں غلطی ہو گئی ہے اب کون بیان کرے گا آپ بیان کریں گے مرحبا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب سایہ تقریباً اگر سورج اوپر ہو سر کے مطلب سر کے اوپر تو نہیں ہوتا تھوڑا سا ہٹ کر ہو ایک انچ تک ہو تو اسے سایہ اصلی کہا جاتا ہے اور ایک انچ ہو یہ ضروری ہے اگر آدھا انچ ہو اگر آدھا انچ بھی ہو تو کوئی مطلب اس میں مسئلہ نہیں ہے مطلب وہ جو سر کے اوپر ہو جب اس کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی ہوگا اور جب سایہ دو مثل تک پہنچ جائے اور دو مثل اور اس میں سایہ اصلی جمع کر دیا جائے تو وقت اثر شروع ہو جاتا ہے یہ دو مثل کس کو کہتے ہیں دو مثل کے مثال کے طور پر اگر دس انچ کی لکڑی ہے تو لکڑی دس جمع دس مطلب ٹو ٹائمز اس کو ہو جائے ٹوینٹی انچ کی تک لکڑی ہو جائے اور اس میں سائے اصلی جو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 ہے کہ جو سمجھ میں نہ آیا ہو دہرائی میں سمجھ میں آ جاتا ہے اب آ جائیے آپ کس کی طرف مغرب کی طرف مغرب کا وقت کب شروع ہوگا اور عصر کا وقت کب ختم ہوگا مدنی ملوں سے پوچھوں گا وہ بتا دیں گے مغرب کا وقت کب شروع ہوگا سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اب آپ ماشاء اللہ بڑے ہو گئے توقید پڑھنے والے ہو گئے اصطلاح استعمال کریں جب آفتاب افق سے نیچے گر جائے مغرب کا وقت کا ختم اور عشاء کے وقت کی شروع میں کیا فرق ہے کون بتائے گا مدینہ سورج آفتاب افق سے اٹھارہ درجے نیچے ہو جائے گا تب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا مغرب کا کب ختم ہوگا مغرب کا ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور دونوں کے لیے آپ کا معیار یہی ہے اٹھارہ درجے جیسے اٹھارہ درجے پہ پہنچے گا یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ آخری وقت ہے مغرب کا اور یہ گرا اس سے نیچے گیا وقت عشاء کا شروع تینتیس درجے پر جب یہ نیچے گرتا ہے جس طرح اوپر اٹھنے میں تینتیس درجے باقی ہوتے ہیں ایک سیدھی روشنی اوپر جاتی ہے جب یہ نیچے گر جاتا ہے اور تینتیس درجے تک نیچے گرتا ہے ایک روشنی اوپر کی طرف آتی ہے اس کا کیا وہ کیا روشنی ہے کون سی نماز کا وقت ہے وطر کا وقت ہے کیا وقت ہے کون بتائے گا نماز کا وقت تو عشائی کا رہے گا کوئی بھی نماز شروع نہیں ہوگی ہاں اس کی اس کا کوئی اعتبار نہیں کوئی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ماشاء اللہ آگے آ جائیے مکرو وقت کتنے ہیں کتنے وقت ہیں پہلا وقت مکرو کون بتائے گا تو سب کو آنا چاہیے پہلا وقت مکرو یہ تو آپ سبھی بتا دیں پہلا وقت مکرو کیا ہے سورج جب آپ کے افق شرقی شرخی کو کراس کرے گا اب جیسے ہی اس نے یہ وقت کراس کیا مکرو وقت شروع ہو جائے گا اور بیس منٹ تک مکرو وقت باقی رہے گا دوسرا وقت مکرو سب بتا دیں جو آسان ہے غروب آفتاب کے بیس منٹ پہلے سے غروب آفتاب تک کا وقت مکرو ہے تیسرا کون بتائے گا مدینہ مدین سے زوال تک کا وقت مکرو وقت اللہ عبارت کے اعتبار سے بالکل درست بیان کیا اب اس کو سمجھائیں گے کیسے مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے زوہ کبرا زوال وہ کہیں گے ہم پر زوال آ گیا ہے کون سا زوال ہے یہ تھوڑا سمجھانا پڑے گا یہ کون سمجھائے گا آپ نے آج مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھا دینا ہے ایسا ہونا چاہیے صبح صادق جیسے آپ نے سمجھایا تھا کہ پانچ دس پہ شروع ہوا تھا اور غروب آفتاب سات شام کو تھا تو اس کا جو درمیانی وقت یعنی آپ نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ پانچ دس پلس سات پلس بارہ ڈیوائڈیڈ بائی ٹو تو اس کا جو وقت نکلا تھا بارہ بج کے پانچ نکلا تھا وہ مکرو وقت ہے یعنی اس میں نا دیکھیں فارمولے کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ نے ابھی توقید میں جو تین درجے ہیں ابھی تو آپ سمجھے توقید کی ضروری وضاحتیں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں تو پہلے درجے کی بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے تو پہلے درجے میں بھی جو فارمولے لگتے ہیں ہم نے پورے نہیں لیے فارمولا کچھ نہیں ہے سیدھا فارمولہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب کے بیچ کا وقت بس اب یہ غروب کے بیچ کا وقت آپ نے ایک نکالا اس کو کیا نام دیں گے ہم یہ زوال کا وقت ظہر کا وقت کون بیان کرنا چاہے گا مزید دوسروں کو موقع دیجیے صبح صادق سے لے کر غروب تک کا وقت پورے دن کا وقت کہلائے گا جب اس کو نصف کریں گے تو یہ نصف النہار شرعی گا ماشاء اللہ نصف النہار شرعی کہلائے گا تو یہ نصف النہار حقیقی کس کو کہتے ہیں یہ کون بتائے گا طلوع آفتاب اور مغرب کا جو وقت ہے اس کے جو درمیانی وقت ہے یہ اصل وقت یہ کون سا کیا ہے یہ کون سے دو وقتوں کے بیچ کا وقت مکرو ہے ظہور قبرا اور زوال کے وقت کے درمیان کا وقت جو ہے نا وہ مکرو مکرو وقت مکرو وقت کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس فنون میں بہت سی اور باتوں کا اہتمام رکھنا ضروری ہے اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سب جو آپ نے اوقات کار پڑھی یہ سمندری اوقات کار کے مطابق ہیں پہاڑ کی چوٹی یا ڈھیلان یا بلند عمارت یا ٹاور وغیرہ پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے افق بڑھ جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ شہر شہر کا فرق ہوتا ہے باب المدینہ کراچی کے لیے دو سو فٹ بلندی پر ایک منٹ کا فرق آ جاتا ہے آپ دو سو فٹ نیچے باب المدینہ میں دو سو فٹ اوپر ہوں گے مغرب کا وقت ایک منٹ بعد ہوگا اور یہ فرق باب المدینہ کے لیے مرکز الاولیاء کے لیے ایک منٹ کچھ سیکنڈ اور ہے یہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ہے باب المدینہ کے لیے لندن میں جائیں گے تو ایک منٹ انتیس سیکنڈ ہو جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ جب دو سو فٹ بلندی پر ایک منٹ کا فرق ہے باب المدینہ کے لیے تو اب دو منٹ کا فرق چار سو فٹ پر نہیں ہوگا بلکہ آٹھ سو فٹ پر جا کر دو منٹ کا فرق آئے گا اچھا، ایک عام غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دو شہروں کے درمیان کا وقت ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس شہر سے اس شہر کے وقت کا فرق انتیس منٹ جیسے باب المدینہ سے مرکز الاولیاء لاہور کا وقت زوال کا جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے انتیس منٹ کا پہلی بات یہ کہ یہ فرق زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز کے لیے ہر گس درست نہ ہوگا اور اس میں مزید بھی کچھ فرق آ سکتا ہے الحمد للہ یس دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے یہ کام انتہائی آسان کر دیا باب المدینہ کراچی کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں مثلاً حیدرآباد صادق آباد مدینہ الاولیاء ملتان مرکز الاولیاء لاہور سردار آباد یعنی فیصل آباد والا راول پنڈی اور اسلام آباد وغیرہ مکبت المدینہ نے ان کے نقشے شائع کر دیے اور مزید پر کام جاری ہے نیز مجلس آئی ٹی اور مجلس توقید کی مشترکہ کوششوں سے دنیا بھر کے تقریباً ستائیس لاکھ مقامات کے لیے تحقیقی تحقیق حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست اوقات نماز و روزہ و سمت و قبلہ پر مشتمل سافٹ ویئر سی ڈی اوقات الصلاح مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے جسے آپ اپنی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح مخصوص موبائل سیٹ پر بھی اس سافٹ ویئر کو فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو prayer at the rate of Dawat Islami dot نیٹ پر حاصل فرمائیں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائبر مدنی چینل کے ناظرین اسی علم میں ایک بات سمت قبلہ بھی ہے یقیناً استقبال قبلہ شرائط نماز میں سے اس کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں حیت کی ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے افسوس کے لوگ اس قدر غافل ہیں الحمد اس علم کے ذریعے کیلکولیٹر کی مدد سے سمت قبلہ با آسانی نکالا جا سکتا ہے اور بغیر کیلکولیٹر کے نکالنا ہو تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھ لیا جائے میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تو کیا اشان ہے آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ پیسفک اوشن کابت اللہ شریف کے این نیچے اگر کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کہاں سمت کرے گا اس کا بیان بھی فتح رضویجہ میں فرما دیا تو وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے صلو علی الحبیب اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ لبیک میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گردش کری ہے تمام سیارے جو زمین کے ساتھ ہیں مریخ وغیرہ وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہیں لیکن آپ نے آج یہ بتایا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گردش کری ہے اس کی وضاحت فرما دیں زمین ساکن ہے سورج گردش کر رہا ہے سرکار اعلیت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل دیے مزید تفصیل کے لیے سرکار اعلیت رضی اللہ تعالیٰ کا رسالہ پڑی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ لبیک السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے علماء سے سنتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک سرخی پھیل جاتی ہے جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ مغرب کی نماز میں ابھی وقت باقی ہوتا ہے کیا ایسی صورت میں نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مکرو اوقات میں نماز پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے سرکار اعلیت رضی اللہ تعالیٰ نو فتح رضویہ جل پان مخرجہ صفحہ ایک سو ترپن ملخصن فرماتے ہیں نگاہ قبض سے آفتاب پر جمنے لگے وقت کراہت آ گیا اور یہ وقت فقیر کے تجربے سے اس وقت آتا ہے جب سورج ڈوبنے میں بیس منٹ رہ جاتا ہے مزید مختلف اوقات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام اوقات درجہ شمس و درجۂ ارض بلاد کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے ایک وقت معین بتانا ممکن نہیں جہاں ساحل نے سوال کیا سورج کا سرخ ہونا سورج جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو یہ سرخی کے قریب آ جاتا ہے اور یہ اس کیفیت میں بھی آ جاتا ہے کہ نگاہ جمنے لگتی ہے اور یہ وقت مکرو ہوتا ہے اس مکرو وقت کی تفصیل صد الشریعہ نے لکھی نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ صحب بھی ناجائز ہے البتہ اس روز اگر عصر کی نماز پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے یعنی اثر کے لیے جو وقت کی بات بیان کی گئی اثر کے وقت کی دو حالتیں آج کے دن کے اثر کے وقت کی دو حالتیں ایک یہ کہ اس میں نماز بلا کراہت جائز ہو اور دوسرا یہ کہ پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے مگر اتنی تاخیر کا یہ جو فیل ہوا یہ حرام ہو تو اس مکرو وقت کے اندر اثر کی نماز ہو جائے گی مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے رہا یہ کہ اس وقت میں نماز پڑھنا کیوں منع کیا گیا تو حدیث پاک میں اس کی وجہ بیان کی گئی کہ جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے جب سورج زوال کے قریب ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے جب غروب کے قریب ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور بعض سورج کی عبادت کرتے ہیں یہ اس وقت سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد